یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا